تین میمنے ایک دفعہ کا ذکر ہے دو میمنے اپنی بہن اور امی کے ساتھ جنگل میں رہتے تھے بڑا میمنا سارا دن ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار دیتا درمیان والی بہن کو پڑھنا اور کھیلنا بہت پسند تھا کبھی وہ سارا دن کھیلتے ہوئے گزار دیتی اور کبھی پڑھتے ہوئے اور سب سے چھوٹا میمنا جو ذہین تھا سارا دن پڑھتا رہتا تینوں میمنوں کی ماں نے ان کو بتایا کہ اب وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو اکیلے گاؤں میں رہنا ہوگا تاکہ سمجھدار ہو سکیں جب وہ گاؤں گئے تو تین گھر بنانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے وہ اکٹھا نہیں رہنا چاہتے تھے کیونکہ دونوں بھائی زیادہ کام نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے گھر خود بنانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ ایک بھیڑیا ان کا پیچھا کر رہا تھا چھوٹے میمنے نے سب سے پہلے اینٹوں والا گھر بنانا شروع کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ بارش اور سردی سے بچائے گا درمیان والی بہن جب سو کر اٹھی تو اس نے سوچا کہ لکڑی کا گھر بنانا بہتر ہوگا اور چھوٹے بھائی کے برعکس یہ اینٹوں والے گھر کی نسبت سستا بھی ہوگا بلاخر بڑا میمنا جو ٹی وی دیکھتا رہتا تھا اس نے بھی جلدی سے گھر بنانے کا فیصلہ کیا اس نے گھاس پھوس کے ساتھ گھر بنایا جو کہ اس کے بھائی اور بہن کی نسبت کم قیمت میں تیار ہو گیا اور وہ تینوں اپنے اپنے کھلونے کے ساتھ سونے چلے گئے بھیڑیا ان کے گھر کے قریب آیا تو ان کے بھالو دیکھتے ہوئے وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا اس نے سوچا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر ان سے پوچھے کہ وہ اپنے کھلونے اس کو دے دیں گے جب اس نے گھاس پھوس والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میمنا ڈر گیا نہ تو وہ دروازہ کھولنا چاہتا تھا اور نہ سننا چاہتا تھا کہ بھیڑیا کیا مانگ رہا ہے بھیڑیے نے زور سے پھونک مارنا شروع کر دی کیونکہ وہ اندر داخل ہونا چاہتا تھا اور گھر اڑ گیا میمنے نے اپنا بھالو اٹھایا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف دوڑا بھیڑیے نے اس کو بتانے کی کوشش کی کہ اس سے نہ ڈرے وہ صرف تھوڑی دیر بھالو سے کھیلنا چاہتا ہے لیکن میمنے نے اس کی بات نہ سنی جب میمنا اپنی بہن کے گھر پہنچا تو بھیڑیے نے دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے پھر بھیڑیے نے بار بار پھونک ماری اور گھر گر گیا اپنے بھالو ہاتھوں میں اٹھائے وہ اپنے چھوٹے بھائی کے مکان کی طرف دوڑے بھیڑیا ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے بھالو مانگ رہا تھا وہ ان کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا لیکن کوئی بھی اس کی بات سن نہیں رہا تھا جب دونوں بھائی چھوٹے میمنے کے گھر پہنچے تو اس کو بتایا بھائی بھیڑیا ہمیں کھانا چاہتا ہے تمہیں کیسے پتا چھوٹے میمنے نے جواب دیا کیونکہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے تب چھوٹے میمنے نے اپنا کان دروازے کے ساتھ لگایا اور بھیڑیے کو کہتے ہوئے سنا میرے پاس بھالو یا دوست نہیں میں ساری زندگی اکیلا رہوں گا کیا بوریت ہے جب چھوٹے میمنے نے یہ سنا تو اس نے سوچا وہ اپنے پاس موجود روئی سے بھیڑیے کے لیے بھالو بنا سکتے ہیں اس نے یہ خیال اپنی بہن اور بھائی کو بتایا اور سب نے مل کر ایک پیارا سا بھالو بنایا کچھ گھنٹوں کے بعد میمنوں نے بھالو بنا لیا تو انہوں نے بھیڑیے کو اندر آنے کی دعوت دی اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کی اور بھیڑیے نے کہا مجھے کھانے پر بلانے کا شکریہ تمہارے گھر توڑنے کے لیے بہت شرمندہ ہوں میں اس گھر میں تمہارے لیے اور کمرے بنانا چاہوں گا تاکہ تم سب اکٹھے رہ سکو شکریہ بھیڑیے کتنا اچھا خیال ہے اس خوشی کو منانے کے لیے انہوں نے موسیقی لگائی تو دیکھا کہ بھیڑیا بہت اچھا رقص کرتا ہے دن گزرتے گئے اور وہ قریبی دوست بن گئے اور میمنوں نے اس کو تجویز دی کہ وہ ان کے گھر میں اپنے لیے کمرہ بنا لے واقعی تمہیں ڈر نہیں لگتا بھیڑیے نے حیرت سے پوچھا نہیں ہمیں تم پر بھروسہ ہے لہٰذا انہوں نے کمرے بنائے جس میں نائٹ کلب کتب خانہ کھیلنے کا میدان ایک کمرہ جس میں پروجیکٹر پر فلم اور کارٹون دیکھے جا سکتے تھے اور ایک پڑھنے کا کمرہ شامل تھا گھر کے باہر ایک باسکٹ بال میدان اور تیراکی کے لیے ایک تالاب تھا جس میں سلائڈز اور ٹریملن تھے ہر ہفتے وہ جنگل کے سب جانوروں کو کھیلنے اور دن گزارنے کے لیے بلاتے سب بہت خوش تھے اس وقت وہ سب ساتھ رہتے اور ہر شام کو اکٹھے چاکلیٹ وغیرہ کھاتے